اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے آپ کہیے تم قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت معلوم ہے بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے